مغیرہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑنے بھڑنے کی تمنا نہ کرو ہاں اگر جنگ شروع ہی ہو جائے تو پھر صبر سے کام لو صحیح بخاری حدیث ثمر تین ہزار چھبیس